وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ان اللہ لا يظلم الناس الناس شيئا ولكن انفسهم يظلمون اور اگر آپ کو اے نبی یہ مشرقین جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا تم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا لگا کر بیٹھتے ہیں کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بینائی بھی نہ دی گئی ہو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے روز قیامت ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر یہ مشرق آپ کی تکذیب کرتے ہیں یعنی آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ بھی ان سے اور ان کے اعمال سے اپنی بیزاری ظاہر کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے میں تو تمہارے جھوٹے معبودوں کو نہ مانوں گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے بری اور بیزار ہوں مشرقین مکہ یعنی قریش میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے اچھے باتوں کو اور قرآن عظیم کو سنتے ہیں اور وہ جو متاثر ہو سکتے ہیں اور یہی بہت کافی تھا لیکن پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے اس میں آپ کا اے نبی کوئی قصور نہیں کیونکہ آپ بہروں کو سنانے پر قادر نہیں ہیں اور نہ آپ کو آپ یہ قدرت ہے اور نہ آپ کو یہ قدرت ہے کہ آپ ان کی ہدایت کریں جب تک کہ اللہ کی مرضی بھی شامل نہ ہو اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف گہری نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے پاکیزہ اخلاق اور حسن صورت اور آپ کے دلائل نبوت جس سے اہل بصیرت ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن کی ہدایت سے کچھ فیضیاب نہیں ہوتے جیسے کہ اہل علم اور اہل بصیرت مستفید ہوتے ہیں اور ایسے مؤمن لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو دیدہ وقار سے دیکھتے ہیں اور کفار نظر ڈالتے ہیں جو چشم احتکار سے ڈالتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ہنسی اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتے ایک سنتا ہے اور ہدایت پاتا ہے اور دوسرا بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے لیکن اندھا اور بہرا بنا رہتا ہے آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی اندھے ہیں کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں دل ہے مگر مردہ ایک نے فائدہ اٹھایا دوسرے نے نقصان باری تعالیٰ کی ذات پاک مختار و متصرف ہے وہ سب سے بعض پرس کریں گے لیکن اللہ سے کوئی بعض پرس نہیں کر سکتا وہ اللہ ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم نے سنن ترمیدی سنن ابن ماجہ مسند احمد میں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تم پر بھی حرام قرار دیتا ہوں چنانچہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو تمہارے اعمال میری نظر میں ہیں میں ہر قسم کے عمل کی پوری پوری جزا دیتا ہوں جس کو اچھی جزا ملی وہ اللہ کا شکر کرے اور جس کو سزا ملی اس کو چاہیے کہ اپنی ہی ذات کو ملامت کرے اللہ پر الزام تراشی نہ کرے